حضرات گرامی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر انتظام یہ بتیسویں سالانہ کانفرنس ہے اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس کانفرنس میں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور ہمارے امیر مرکزیہ جو امیر بننے کے بعد پہلی دفعہ یہاں تشریف لائے وہ بھی اس کانفرنس میں موجود ہیں تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج مجھے امیر مرکزیہ نے بلایا صبح اور انہوں نے حکم فرمایا کہ مجلس کی بہت ساری خدمات ہیں جو کہ شاید اب شمار میں بھی نہ آئیں لیکن حالیہ خدمات کے پیش نظر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جو اس مشن پہ کام کرتے ہیں جو خدمات انجام دیتے ہیں ان کی خدمات کو سراہا جائے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے ان کی عزت افزائی کی جائے اور ان کی خدمات کا اعتراف کیا جائے اس میں سے ایک حضرت نے مجھے فرمایا کہ مولانا اللہ وسایہ صاحب نے عقیدہ ختم نبوت پر جو کام کیا ہے کہ جس دن سے قادیانیت وجود میں آئی پوری امت نے امت مسلمہ نے قادیانیت کے خلاف جو کلمی کام کیا ہے اس کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کا کارنامہ انجام دیا اور ایک انسائکلوپیڈیا ترتیب دے دیا ہے جو فی الحال باون جلدوں پر مشتمل ہے چون جلدوں پر مشتمل ہے اور ہر جلد تقریباً دو سو تین سو صفحات پر مشتمل ہے مولانا اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ ابھی دس جلدوں کا مواد میرے پاس اور جمع ہو چکا ہے یہ ایک ایسی خدمت ہے اس امت مسلمہ کی جو رہتی دنیا تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے مولانا عبد المجید صاحب فرما رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں تو اس موقع پر ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی دستار بندی کا انتظام کرو ان کی دستار بندی ہونی چاہیے تو میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمت میں بھی عرض کروں گا اور حضرت استاد جی حضرت مولانا عبد المجید صاحب کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ وہ مولانا اللہ وسایہ صاحب کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی دستار بندی فرمائیں یار کوئی تکبی تاجو تخت ختم نبوت ختم نبوت نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت شاہین ختم نبوت شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسیع صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کارنامہ جو سر انجام دیا گیا اس کی تاریخ رات آپ نے سنی کہ چورہتر میں قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا اس میں ہمارے سارے اکابر موجود تھے اسمبلی کے اندر بھی اسمبلی کے باہر بھی وہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جیتا جاگتا کارنامہ ہے اس کاروائی کو حصول کاروائی کے حصول میں بہت ساری مشکلات پیش آئیں جس میں ہمارے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور مولانا عبدالغفور صاحب نے بھرپور تعاون کیا اس کارروائی کو حاصل کرنے میں الحمدللہ وہ کارروائی ہمیں مل گئی اور مولانا علیہ وسایہ صاحب نے اس پہ آرک ریزی کر کے تخریج لگا کے اس کو چھاپا ہے یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جس کا خراج تحسین مولانا اللہ وسایہ صاحب کو بھی جاتا ہے اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی جاتا ہے تو اس کی کا سب سے پہلا نسخہ ہم چاہتے ہیں کہ حضرت امیر مرکزیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمت میں پیش کریں جی اس وقت کی قیادت چونکہ حضرت مفتی صاحب کے پاس تھی آج ان کے صاحبزادہ موجود ہیں تو اس لیے ان کے سامنے یہ ہتھی پیش کیا گیا ہے تو باقی علماء جس مسلک سے بھی تعلق رکھنے والے تھے ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ایک ہم رکھیں گے سیمینار جس میں ان سب حضرات کے جو وفات پا چکے ہیں ان کے صاحبزادوں کو بلائیں گے اور اسی طرح سے ان کی خدمت میں بھی میں انشاءاللہ العزیز یہ کتاب کا ہدیہ پیش کروں گا آج چونکہ نئی نئی یہ کتاب ابھی آئی ہے اور اس وقت ان قائدین میں سے صرف حضرت مفتی صاحب تو میرے استاد ہیں میں نے دو سال ان سے پڑھا ہے صحیح مسلم بھی میں نے ان سے پڑھی ہے اور آج میں آگے سند بھی انہیں کی نسبت سے دیتا ہوں تو چونکہ جو موجود تھے ہمارے مخدوم ہیں مخدوم زیادہ ہیں تو آج ان کو یہ کتاب پیش کر دی ہے اور باقی جتنے علماء حضرت مفتی صاحب کے ساتھ معاون تھے ان شاء اللہ ان کے صاحبزادوں کو بھی ہم یہ ہدیہ پیش کریں گے اللہ قبول فرمائے آخر نعرہ تکبیر ختم نبو اور یہ سیمینار جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز اسلام آباد میں ہوگا